گئے پکے ہو گئے جان دے دی مال دے دیا اولاد قربان کر دی لیکن توحید کے دامن کو نہیں چھوڑا پکے ہو گئے پنجابی کہنے ٹل مل یقین نہیں بلکہ لوہے دی لکھ وگوں پکے ہو اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی جو صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور اہل سنت والجماعت یا اہل سنت و جماعت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا عقیدہ توحید و سنت پہ پکا ہو جو کفر کریں شیر کریں بدعات کریں رسم و رواج کریں وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتے سنی کہتے اسے جو حضور کی سنت پہ اپنی جان کو قربان کر جو سن سن کے سن ہو گیا ہو اس کو سنی نہیں کہتے اور جو سنت کے ساتھ بدت کو بھی ساتھ ساتھ چلاتا ہے وہ بدعتی تو ہو سکتا ہے سنی نہیں سنی ہو صحیح معنی میں آج کے رسول اللہ ہو جس کا عقیدہ توحید خالص پہ ہو مولانا ہاتھ جو میں آپ کو واضح کرتے ہیں بیان فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے سب سے پہلے آ کے توحید کی دعوت دی اور یہ کہا کہ ہر شے کا خالق اور مالک کون آہستہ نہیں ذرا بلند نواز ہے مالک کون موت حیات کا مالک کون عزت ذلت دینے والا کون بیماروں کو شفا دینے والا کون بچے اور بچیاں دینے والا کون ہر جگہ موجود کون نفے نقصان کا مالک کون ہر ایک کی خبریں سننے والا کون ہر ایک کی فریادوں کو پورا کرنے والا کون ساری دنیا اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں جو خود محتاج ہوئے وہ حاج تروان نہیں ہو سکتا جو خود مشکلوں میں پھنسا ہوا ہو وہ مشکل کشا جو اپنے آپ کو بیماری سے نجات نہیں دلوا سکتا وہ کسی اور کو بھی شفا جو خود نفع نقصان کا مالک نہیں وہ کسی اور کے بھی نفع نقصان کا مالک نبی بھی اس کے محتاج ولی بھی اس کے محتاج پیر بھی اس کے محتاج فقیر بھی اس کے محتاج زندے بھی اس کے محتاج مردے بھی اس کے محتاج جنات بھی اس کے محتاج فرشتے بھی اس کے محتاج ساری مخلوق اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج اور اس کا خود حکم ہے وہ دھونی استجب استجیب مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا اور اگلی بات کہوں وہ دیتا ہے وہ دیتا نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مومن تحجد کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی جبین نیاز رب کعبہ کے سامنے رکھ کے گر گڑا کے روتا ہے اس کی آنکھوں کا پانی زمین پہ گرتا ہے اور اس حالت میں جب اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو ہر گناگار سے گناگار یہ سمجھے کہ اس کی دعا عرش مولا پہ قبول اور منظور ہو رہی دعا کی قبولیت کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ دعا مانگتے ہوئے رونا آ جائے جسم کے کپ کپی تاری ہو جائیں جسم کے رام پہ کھڑے ہو جائیں سمجھو اس کی دعا نے عرض کو ہلا دیا حضرت مولانا قاضی ممتاز صاحب تشی فرمایا ہے مولانا یوب صاحب ہمارے بزرگوں کی نشانی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے راست اور بیٹ کلب ساتھی مولانا فضل صاحب تشی فرمایا ہے ان کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں انسان کو موت کے منہ سے بچا لیتی ہیں کتنی چیزیں دو ایک صدقہ اور خیرات صدقہ اور ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں یا فلاں آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بس موت کے منہ میں پہنچ گیا تھا اللہ نے بچا دیا کہتے ہیں نا اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں یار کچھ ہتھوں دیتا ہے کم آ گیا ہتھوں دیتا ہے یہ ہتھوں دیتا کی ہے سب کا خراب کہ کچھ اللہ کے راستے میں سب کا خراب کیا اس کی برکت سے اللہ نے آپ کو موت کے منہ سے بچا لیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا سب کا خراب ننانوے مصائب و مشکلات کو دور کر دیتا ہے اور میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کی چیزیں اور زبانیں اور پادے نسخے غلط ہو سکتے ہیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو چیز نکلی وہ پتھر پہ لکیر اس میں شک کرنا بھی کفر ہے اور دوسرا سچے دل سے دعا سچے دل سے دعا درد دعا کی قبولیت کا ٹائم اور وقت ہوتا ہے اور حضور نے فرمایا کسی بھی مومن کی دعا کو اللہ کریم مستردنی فرماتے ہر مومن کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں اور دعائیں تین طرح کی ہیں کتنی بھائی ایک وہ جو فوراً قبول ہو گئی مسئلہ میں ذرا لیٹ آیا قاضی صاحب نے کہا یا اللہ قری صاحب کو جلدی بھیج دے عشا تک پہنچ گئے ان کی دعا قبول ہوگی میں عشا تک پہنچ گئی ایک دعا وہ جو فوری قبول ایک وہ دعا جو زندگی کے کسی موڑ پہ ہوئی ہو قاضی صاحب نے کئی مرتبہ دعائیں کی ہم نے بچپن میں دعائیں کی آپ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرما دے سب کہہ دو آمین کسی نہ کسی موڑ پہ اللہ کریم حج بیت اللہ نصیب فرمائیں گے اگر سچے دل سے دعا کریں گے کتنی ہوگی دو اور تیسری وہ دعا مومن کی جو اللہ دنیا میں قبول نہیں فرماتے اس کو اپنگ رکھتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ اپنے مومن کے حق میں قبول فرما کے جنت میں اس کے درجات بلند فرمائے مومن دعا کریں اور قبول نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا تو میں عرض کر رہا تھا وہ لوگ جن کا عقیدہ توحید و سنت کے مطابق ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حاد تلوا مشکل کشا عالم ماں کا نمائم نف نقصان کا مالک موت حیات کا مالک صرف ایک اللہ ہی ہے اس کے سوا اور کوئی ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی یہاں تبلیغی جماعتیں آتی رہتی ہوں گی بولو آپ میں کئی ساتھی جاتے رہتے ہوں جاتے ہیں یا نہیں اب رائے گنڈ کا اجتماع بھی ہو رہا ہے تیاری کر لیں کہہ رہے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ارادہ کر لو سو آپ گھر بیٹھے مل جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ مالا مال دنیا تبلیغی جماعت والے فکرا کہتے ہیں جب تقریر شروع کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ واقعی دوست بزرگوں سب کچھ اللہ ہی سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین سب کچھ بولو سب کچھ اللہ ہی سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں اللہ ہی اللہ سے بھی اور بزرگوں سے بھی اور بزرگ بادشاہ یہ اللہ میاں کے پہنچی ہوئی فقیر کلندر ہیں ان کا خاص تعلق ہے اللہ کے ساتھ ہماری تو سنتا نہیں ان کی بوجھتا نہیں سالیاں ایرے اگے ایریاں اللہ قرآن نے اس کی تبدیل کی فرمائی سبحان اللہ میرے پیارے محبوب بلال فرما دیجئے جب کوئی میرا بندہ پریشان گناگار آپ سے سوال کرے رب کہاں کہہ دو بالکل قریب ہے بالکل صدر صاحب تو دور ہے وزیر اعظم تو دور ہے گورنر پنجاب دور ہے شہباز کلندر بھی دور ہے بری بری امام بری بھی دور ہے گرڑے والی سرکار بھی دور ہے گیارہویں والی سرکار بھی دور ہے سید علی اجمیری موائنوں الدین چشتی اجمیری خواجہ بہاول حق القری ملتانی حق باؤ بے شک باؤ وہ بھی پیر فرید بھی یہ دور ہے لیکن اللہ فرماتے میں تو بالکل آپ کے قریب ہوں یا اللہ کتنے قریب فرمایا من حبل الورید میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں مجھے پکارنا تیرا کام ہے جواب دے دینا میرا کام ہے یا اللہ تو دور کیوں رہی فرمایا اس لیے میں دور نہیں جیسے پیرانے پیر بغداد میں ہے تمہارے پاس پاس پاسپورٹ نہیں تم اپنے مشکل کشا کے پاس کیسے پہنچ سکو تمہارے پاس پاسپورٹ نہیں تم اپنے خواجہ موین الدین چشتی اجمیری کے پاس کیسے پہنچو تمہارے پاس کرایہ نہیں تم لاہور کیسے پہنچو میں ایسا مالک ہوں کہ آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں مجھے پکارنا آپ کا کام ہے جواب دے دینا میرا کام ہے جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں جب چاہتی ہو آ جاؤ صبح آؤ دوپہر آؤ شام آؤ رات آؤ یا اللہ دنیا تو سو جاتی ہے مخلوق تو سو جاتی کیا تو نہیں سوتا فرمایا نہیں لا کو نوم مجھے موت نہیں آتی مجھے نیند نہیں آتی مجھے اونگ نہیں آتی یا اللہ تو کیوں نہیں سوتا فرمایا میں سو جاتا آدم علیہ السلام کی کون سنتا کہہ دو سبحان اللہ ربنا ظلمنا انفسنا مل ملک پلو الم تاؤ چلنا وترہم لال نو نم اگر میں سو جاتا کشتی میں السلام کی کون سنتا میں نہیں سوتا اگر میں سو جاتا مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کی فریاد کو کون سنتا جب میرا نبی رو رو کے مجھے پکارا لا الہ الا انی کنت من الظالمین اے اللہ رات کا اندھیرا بادلوں کا اندھیرا پانی کا اندھیرا مچھلی کے پیڑ کا اندھیرا اللہ فرماتے اندھیروں میں میرے پیغمبر نے پکارا یا اللہ چار قسم کے اندھیرے ہیں اب تیری ذات کے سوا کوئی اور سن نہیں سکتا میں اپنی درخواست تیرے دروازے پہ پیش کر رہا ہوں تیرے سوا کسی اور کو پتا نہیں یہ مچھلی جو ہے اسے بھی نہیں پتا کس کے پیڑ پیٹ میں کون ہے اس کی غذا ہے یا نبوت ہے اتنی بات میں مچھلی نے اپنا پہلو تبدیل کیا اولا مار لیتے ہیں مچھلی جب اپنی خوراک کو ہزم کرنا چاہتی وہ پہلو تبدیل کرتی ہے تاکہ پہلی جزا ختم ہو جائے ہزم ہو جائے اب مچھلی نے پہلو بدلا تاکہ میں اپنی جزا کو ہزم کر دوں اوپر سے آواز آئی مچھلی تیرے پیٹ میں تیری جزا نہیں وہ تو میری امانت ہے اس کو ہضم نہیں کرنا خبردار تیرے پیٹ میں میرا نبی ہے میری نبوت ہے خبردار وہ رو رو کے پکار رہ لا الہ اللہ اکبر لا الہ اے اللہ ان چار اندھیروں میں تیری ذات کے سوا مجھے کوئی اور نجات بولو نہیں دے سکتا تیرے سوا اور کوئی سن نہیں سکتا تیرے سوا اور کوئی دیکھ نہیں سکتا تیری ذات کے سوا میری فریاد اور کوئی جان بھی نہیں سکتا میں تجھے پکارتا ہوں لا الا سبہان کا الظالمین درخواست لکھنے والے کون ہیں پیغمبر نام کے ہے یونس علیہ السلام آج ہم وزیر اعظم کو درخواست دیتے ہیں وہ اپنے ملٹری سیکٹری کو دے دیتا ہے آج صدر مملک کو درخواست دیتے ہیں وہ اپنے سیکٹری کو دے دیتے ہیں وزیر اعلیٰ گورنر کو درخواست دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میاں کیا کریں ابھی بہن لگا ہوا ہے ابھی ہم تمہاری درخواست کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کر سکتے اللہ فرماتے ہیں دنیا کے حاکم وہ ہیں جن کے دفتروں میں بہن لگا ہوا ہے او میرے بندے میرے دروازے پہ تو کوئی بھی بہن نہیں لگا ہوا صبح آ جاؤ دوپہر آ جاؤ شام آ جاؤ رات آ جاؤ یا اللہ ہوگا کیا فرمایا میرے دروازے پہ آ جاؤ ان ٹوٹیوں سے وضو کر لو تاجد کے وقت نفل الحاجت کے پڑھ کے میرے دروازے پہ زمین نیاز رکھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا تمہارا کام ہے مجھے اپنے جلال کی قسم ہے تیری آنکھ کا پانی ابھی زمین پہ نہیں گرے گا میں عرش پہ تیری درخواست کو پہلے قبول کر لوں گا لہو و نت کہہ دو سبحان اللہ فسٹ نا لہو و نجنا من الغم و کزال کنون جل کہہ دو سبحان اللہ نجات دینے والا کون بولو بلند آواز سے بولو آہستہ نہیں بلند آواز سے قاضی صاحب نے اعلان کیا ذکر ہوگا یہ بھی تو ذکر ہے مل کے کہہ دو نجات دینے والا کون آہستہ ذرا نجات دینے والا کون اور آج پاکستان والے صحیح راستہ چھوڑ کے شرک والی لین اور پٹری پہ چل پہ اس لیے ہر سال سیلاب آ جاتا ہے یہ سیلاب نہیں یہ خدا کا عذاب ہے یہ کہاں ہے اور جس وقت خدا کی دھرتی پہ کفر شرک بے زیادہ ہو جائے اللہ پانی کا عذاب دے کے زمین کو دھونا چاہتے ہیں اللہ اللہ دھونا چاہتے ہیں کہ یہ نفاق ہو گئے کیوں ان نمل مشرے کو نہ سبحان اللہ میرے پیارے پیغمبر یہ مشرق نہ پاک پلیت ہیں تمہارے رومال کپڑے کو کوئی پخانا پشاب لگ جائے نہ پاکی لگ جائے پانی کے ساتھ دو لو فوراً کپڑا پاک ہو جائے گا لیکن جس زبان سے کفر شرک برت بیان ہوگی رب کعبہ کی قسم ہے سات سمندروں کے پانی کے ساتھ بھی وہ منہ تو لو کبھی پاک نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اس لیے یاد رکھنا جو مشرق ہے وہ طاہر نہیں ہو سکتا اور طاہر کہتے ہیں پاک کو طاہر کہتے ہیں پاکیزہ کو جو مشرق ہے وہ طاہر نہیں ہو سکتا اور جو طاہر ہے وہ مشرق نہیں ہو سکتا اور ہم قادری ہیں ابھی آپ نے اعلان سنا میں بھی قادری سلطان العارفین بھی قادری میرے پیرو مرشن مولانا احمد علی لہوری بھی قادری مولانا عبید اللہ انور بھی قادری پیرے پیرا شیخ عبد القادر جلانی بھی قادری قادری کا کیا مطلب قادری وہ ہوتا ہے جس کی جب نے قادر مطلق کے سامنے جھکے جو زندوں مردوں کے سامنے جھکتا ہے وہ بدتی ہو سکتا ہے وہ قادری نہیں ہو سکتا آہستہ نعرہ لگاؤ نارے یار ہست نہ لہو کہہ دو سبحان اللہ ہستب نہ لہو اللہ اکبر دعاؤں کو قبول کرنے والا کون چاہے دعا قبول کرے چاہے بولو نا چاہے نہ کرے لیکن ہم تو سچے دل سے دعا مانگتے نہیں بھائی ہماری عادت ہے جب دعا مانگے رب یہاں خارش ہو رہی ہے یا ادھر ہو رہی ہے کئی ساتھی نماز بھی پڑھتے ہیں ناک سے چوہے نکال کے گولیاں بنا رہے ہیں آپ نے دیکھا کئی لوگ جب دعا مانگتے ہیں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے یوں پٹاخے نکالنے شروع کر دیتے ایسا ہے نا اور کہتے بنا دینا پھر دنیا کئی رہے میں اوپر دیکھتے ہیں معلوم چھت کیسی بنائی پانچے کتنے یہ دعا گئی ہوا جو تو سر بس تربسو کبھی ہوا جو تو سر بس چود کبھی آنے لگی زمین سے یہ صدا دل تو تیرا ہے سنم آشنا دل تو تیرا ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا دعا سے اللہ اکبر دل بھی اس کی طرف لگا ہاتھ بھی اسی طرف نگاہ بھی اسی طرح اور یوں سمجھ کے مانگ میں دے مانگ رہا ہوں وہ عطا کر رہا ہے اللہ اکبر حضور السلام کے سامنے ایک صحابی نے یوں ہاتھ کر کے دعا مانگنی شروع کی حضور نے فرمایا ہاتھوں کو ساتھ ملا لو یہاں آ گئے حضور نے فرمایا اور ساتھ ملا لو یہاں آ گئی فرمایا بالکل ساتھ یوں ہاتھوں کو ہاتھوں کے ساتھ ملا کر پھر مانگنا چاہیے سچے دل سے مانگ آگے چلے جائیے پیشاب یہ دعا نہیں دعا یوں مانگ جیسے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے اتنا یوں نے دعا مانگی دب نہ لہو اللہ فرماتے میں نے دعا کو قبول کیا دعاؤں کو قبول کرنے والا کون اور بلند سے ہوں ہم نے پیغمبر کو غم سے نجات عطا فرمائی غم گناہوں سے نجات دینے والا کون ہے اور آگے سنیے وہ کزالی کا نل ملین محبوبہ اعلان فرما دو جیسے یونس علیہ السلام نے درد دل سے دعا مانگی آج سے لے کر قیامت کی صبح تک اگر اسی طرح کوئی مومن اس طرح دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو بھی قبول کر لوں گا سب یہ کہ مجھ سے مانگو کس سے اللہ خدا کا در چھوڑ کے اس کی مخلوق سے مانگتے ہیں یا الدین چشتی میری پا کر دے کشتی و انا کہتے کہ نہیں کہتے بولو اللہ یا مومن دی چشتی میری پار کر دے چشتی بری بری امام بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری ایک چلتے چلتے بات کروں جو مومن ہوگا مباحد ہوگا اس کا ایمان بھی پکا ہوگا یقین بھی پکا ہوگا ایمان بھی پکا ہوگا یقین بھی کیا مطلب مومن کا یہ عقیدہ مواحد کا عقیدہ جو ملے گا اسی در سے ملے گا جو ملے گا اللہ ہی کے در سے ملے گا کسی اور کے در سے بولو اور مشرق گرتے اس کا عقیدہ بھی کچا اس کا یقین بھی بولو اس کا یقین بھی کہتا چلو اس دروازے سے نہیں اس دروازے سے صحیح اس دروازے سے نہیں تو اس دروازے سے صحیح بغداد پہنچ گیا امداد کن امداد کن در دین دنیا شاد کن در رنج علم آزاد کن یا شیخ عبد القادرا کچھ نہ ملا انڈیا پہنچ گیا یا مین الدین چشتی میری پار کر دے چشتی کتنے دروازے بلند آباد سے بولو یہاں سے کچھ نہ ملا اسلام آباد پہنچ گیا بری بری امام بری سرکار بری میری کوٹی قسمت کرو کھری کتنے دروازے ہو گئے یہاں سے کچھ نہیں ملا پھر واپس چلا گیا اور کہتا یا بہا بلا تو بے رات کتنے دروازے ایمان بھی کمزور یقین بھی کمزور بولو تو صحیح یہاں سے کچھ نہیں ملا اگلے دروازے پہ چلا گیا پیلا تو سب کچھ دینا پہن دے میں ویر ملا چولہے لالن سندڑی دا شہباز کلندر دما دم مست کلندر اگے کتے پیچھے کنجر کتنے دروازے ہو گئے بولو کچھ ملا بولو تو صحیح بولو ایمان بھی کمزور یقین بھی اور یہ کان ہے محراب کے اندر کھڑے سید نزدہ کاری السلام کہہ دو نا سبحان اللہ اللہ کا نبی اللہ کا پیغمبر محرام میں کھڑے ہیں اور رو رو کے دعائیں کر رہے ربی انی منی وشتا شیبا اے اللہ میں تیرا نبی میں تیرا پیغمبر میں تیرا رسول ذاکاریہ میرا نام ہے علیہ السلام ہڈیے آئی بال سفید ہو گئے بیوی میری بانج ہے اولاد کے قابل مل کے ذرا اولاد کے قابل اے اللہ دنیا کی نگاہ اسباب پہ لاری اسباب کوئی نہیں دنیا اسباب کو دیکھتی ہے میری نگاہ مسبب الاسباب پہ ہے دو سبحان اللہ اسباب کچھ نہیں کرتے جب تک اللہ حکم نہ دے جب تک اللہ آگ کا کام جلا دینا کافروں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے آگ میں پھینکا لیکن جب تک وہ الاسباب حکم نہیں دے گا آگ جلا مل کے کہو آگ جلا لوہے کا کام کاٹ دینا لوہا تب تک نہیں کاٹے گا جب تک کہ اللہ چھری کو کاٹنے کا حکم پیغمبر ہے باپ ہے نبی ہے پیغمبر ہے باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی پورا وزن دیا ہوا ہے میرا بیٹا سوا ہو جائے لیکن اوپر سے آواز ہے خبردار چھری چلنا نہیں چھری اس وقت تک کاٹ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ اجازت بولو نہیں دیں گے اور پانی کا کام دبو دینا اسی پانی میں فرعون غرق ہو گیا موسا کے لیے اللہ نے خوشک راستے بنا دیے اور حکیم صاحب مولانا ایوب صاحب کی دعائی اس وقت تک مریض کو شفا نہیں دے گی جب تک کہ اللہ دعا میں شفا نہیں ڈالیں گے یہ شفا میں دینے والا کون ہے آواز نہیں آتی یہ شفا دینے والا کون مولانا جب نسخہ لے دیتے ہیں اس کے اوپر چھپا ہوا ہوا شافی میاں نسخہ تو لکھنا میرا کام ہے لیکن شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے موسا علیہ السلام کے دانت میں درد ہو گیا بڑے تڑپے بڑے بڑی پریشانی ہو گئی بڑی دعائیں کھائیں بڑی گولیاں کھائیں بڑے سنیاسی نسخے بہترین سے بہترین استعمال کیا کوئی آرام نہیں پیغمبر بے ہوش ہو کے گر پڑے جب ہوش آئی عرض کیا یا اللہ میں بڑا پریشان ہوں دانت میں درد ہے آرام نہیں آ رہا پر میں موسا کریم اللہ وہ سامنے پہاڑی ہے اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی بوٹی ہے اس کے پتے کھا لو میں شفا دے دوں گا پیغمبر دوڑ کے پہنچے چند پتے توڑے پیغمبر نے منہ میں ڈالے اللہ نے شفا کا فرما دی شفا دینے والا کون دو تین سال کے بعد کہیں دوسرا دانت درد شروع ہو گیا بڑے پریشان ہو گئے بڑی دعائیں کھائی بے ہوش ہو گئے جب ہو ہوش آئی اچانک ذہن میں آیا کہ مرتبہ پر یہ دانت درد ہوا تھا میں نے اس بوٹی کے پتے کھائے تھے اب بھی میں دوڑ کے جاتا ہوں جا کے پتے کھا لوں گا شفا ہو جائے گی پیغمبر دوڑے دوڑے گئے بوٹی کے پتے توڑ توڑ کے کھا رہے چبا رہے درد اور زیادہ ہو رہا ہے شفا نہیں ہو رہی پیغمبر نے دیکھا دو بوٹیاں تین بوٹیاں کھا رہی ابھی تک آرام نے سجدے میں پڑ یا اللہ پہلے درد ہوا اس بوٹی کے پتے کھانے کا حکم دیا فوراً آرام آ گیا اب میں کئی بوٹیاں کھا گیا ہوں شفا نہیں آواز آئی موسا کریم اللہ پہلے آپ کو تکلیف ہوئی آپ نے میری طرف رجوع کیا میں نے اس بوٹی میں شفا ڈال دی اب آپ نے میری طرف رجوع نہیں کیا بوٹی کی طرف رجوع کا لیا میں نے بوٹی سے شفا کو سلب کا لیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے بوٹیوں میں شفا نہیں میں اللہ کے حکم میں شفا ہے پیغمبر نے فرمایا مریض تو پاؤ یشفین او لوگوں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا میں دینے والا کون دبا کے پیغمبر ہے اور محراب میں کھڑے ہیں رو رو کے دعا کر رہے اللہ میں پورا بیوی میری باز ہے اولاد کے قابل نہیں میں پورا ہو گیا ہوں اولاد جوانی میں ہوتی بڑھاپے میں نہیں یا اللہ ساری اسباب کوئی نہیں لیکن اے مسبب الاسباب اگر مریم علیہ السلام کو دو ماس میں پھل دے سکتے ہو مجھے بڑھاپے میں بیٹا بھی عطا کر سکتے ہو میں آپ سے دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے اور اگلی دعا بڑی پیاری فرمائی یوں دامن کر کے فرمایا ولم اکم رب شکیا کہہ دو سبحان اللہ اے اللہ میرا یقین ہے جو دامن پر آ کے تیرے دروازے پہ آ جائے تو اس کے دامن کو خالی واپس نہیں موڑتا ایک بیٹا عطا فرما دے یار سونی و یار سونی اللہ میاں ایک بیٹا دے دے جو میرا وارث ہو آل کا وارث بیٹے بیٹیاں دینے والا کون اور بلند ہے اور بلند چاہے ہے چاہے بلند چاہے بلند میں یہاں بولی مئی ناسا بولی میں یشاؤ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون تم سب ملتے ہو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے اکیلے کی آواز آپ سے بلند ہے بچے بچیاں دینے والا کون ابھی نہیں اور زیادہ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون یہاں بولی میں یشاؤ ناسا وہ یہاں بولی میں یشاؤ زکوم جس کو چاہوں بیٹے دوں جس کو چاہوں یہ بیٹے بیٹیاں کے محکمہ کس کے قبضے میں ہے اور بلند آواز ہاں کھول کھول کے لیکن لوگ قرآن کی طرف آتے ہیں لوگ وی سی آر کی طرف چلے جاتے ہیں ٹی وی کی طرف چلے جاتے ہیں کیسوں کے گانوں کی طرف چلے جاتے ہیں قبروں کی طرف چل جاتے ہیں اللہ کے دروازے اور قرآن کی طرف آتا ہی کوئی نہیں کیوں پاکستان کے لوگوں کی نگاہیں روزوں کی طرف ہی ہے قبروں کی طرف قبر پرست قبر چٹ اس لیے حضور نے دعا فرمائی اللہ میری قبر کو سجدہ گا میری قبر کو سجدہ گا اللہ نے فرمایا محبوبہ میں نے تیری یہ بھی دعا قبول کر لی اللہ کیسے اور میں تیری قبر پہ ڈنڈے دے کے سپاہیوں کو کھڑا نہ کر دوں گا پہلا لو کوئی یہاں نہ آ گیا تو جاتا ہے وہاں پہلے پیچھے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں شہر کو موقع مل جائے وہ ذرا پاکستانی کو دیکھ کر اور چکن ہو جاتے ہیں جب تھوڑے آگے وہ ڈنڈا مارتے پھر پیچھے ہو جاتے ہیں اس کتے ختم ہو جائے ایک ڈنڈے نال میں قربان جانی ہوں نوی جی میں قربان جانی ہوں نہیں تو ملتان جانی ہے ایک کوئی ڈنڈا کھا کے ملتان پہنچ جانا دعا فرمائیے اللہ کو پر شرک بھی دس سے محسوس کرنا نواز سے ذرا بیٹے بیٹیاں دینے والا کون اللہم مالک الملک تو دل ملک منتشا بخش تیری قربت پہ خدا کی کروڑ رحمت ہے تو تل ملک منتشا و تنز الملک من منتشا و تو عز منتشا و تو ذل منتشا بی ابی کل خیر انکا علا کل شیئن قدیر تو بہان ہے بول رہے مالک ملک کون بادشاہوں کو بادشاہیاں دینے والا کون بادشاہوں سے بادشاہیوں کو چھین کر فقیر کرنے والا کون عزت دینے والا کون شلت دینے والا کون رزت دینے والا کون دند سے بولو رزت دینے والا کون ماں کے پیر کے اندر نو ماں بچے کو رزت دینے والا کون اور قربان جاؤں تو دیکھ تو صحیح تو شرک کرتا اللہ نے تیرے لیے کتنی دیر محنت سے بنائی ہے فرمایا پر اللہ لبن الخالص سائغ للشاربین ماں کے پیٹ میں بھی روزی دینے والا کون ابھی تو پیدا نہیں ہوا اللہ نے تیری روزی کا پہلے سامان بنا دیا اما کی چھاتی پہ دو دودھ کی نہروں کو جاری کر دیا جب جوان ہوا اللہ نے سنا میرے بندے پہ بھینس کے پیٹ میں گوبر بھی ہے پیشاب بھی ہے خون بھی ہے بدبو بھی ہے لیکن میں نے بھینس کے نیچے چار دودھ کی نہریں جاری کر دی ہیں تو دودھ میں پانی ڈال سکتا ہے لیکن میں جو تجھے دودھ خالص دے رہا ہوں خالصل یہ سب کو دینے والا کون اور بلند آباد سے اللہ اللہ اور تھوڑے نام اور بیٹیوں والے نہ مننے تے بھی قرآن کہ قرآن تیرے بیان کرنے تے بھی قربان چودہ سو سال سے قرآن بیان ہو رہا اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن تم نے قرآن کی طرف رجوع ہی نہیں کرنا پیروں کی طرف بابا جی ناراض ہو گئے دودھ بند ہو جاؤ ساڈا کیوں نہیں ہوں سڈیا مجھا نہیں گجر برادری میں میرا تعلق ہے ساڈا نہیں بند ہوں جتیاں نے کیوں وہ بادشاہ گیارہویں کا دھد نہ دتا تو تھنا چ خون آن لگ پو سڈیا مجھا نے تھنا چ خون کیوں نہیں آتا بادشاہ مر جاؤ گے اللہ فرماتے وہی ہم سس اللہ بزر فلا کاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله اللہ فرماتے میں نفع دینے پہ آؤں کو نقصان نہیں دے سکتا نقصان دینے پہ آؤں کو نفع تو لکھ تویز پٹھے کر لیکن اللہ کریم جب نفع دینے پہ آئے گا تو نقصان یہ سب کچھ کس کے قبضے میں اور بلند آواز سے یا اللہ کہتا ہوں فرمایا جب جی چاہے آ جا میرے دروازے کھلے میرے دروازے تمہارے دروازوں پہ تو پہرے دار میرے یہاں تو پہرے دار بھی کوئی نہیں آنا تیرا کام مانگنا تیرا کام عطا کرنا دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنے دروازے پہ جھکنے کی توفیق عطا کہتے ہیں سر سبز ہیں تیری جزا کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں سیاہ کے واسطے جانور پیدا کیے ہیں تیری غذا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے سب جہاں سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنے دروازے پہ جھکنے کی توفیق ادا فرمائے فرمایا اللہ اکبر تو اگر چاہے تو قطرہ قطرے کو سمندر کر دے اور تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی رود میں مورسا کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں کون اور بلند آباز سے آہستہ نہیں بلند آباز فریدا ستیا جاگ سویرے ہم پیر بھی ان کو مانتے ہیں جن کا عقیدہ توحید و سنت کے مطابق ہو بے نمازی پیر نہیں ہو سکتا جو داڑھی روزانہ منوائے وہ پیر مشرق برتی قبروں کے سامنے اور مردوں کے سامنے جھکنے والا پیر ورمد سے تیجا ساتا نواں گیارہویں چیلم چھواں سالگرہ منانے والا پیر جس کی زندگی حضور کی سنت کے خلاف ہے وہ پیر پیر وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ توحید و سنت کے مطابق ہو توحید و سنت کے ہمیں اٹھ دا ستیا جاگ سویرے بابا فرید پاک قتل والے یہ پتا کون ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تار کے پوتے ہیں پوتے فاروق اعظم کے اٹھ فریدا سیا سویرے چاڑو دے وچ مسیت اٹھ فریدا ستیا جاگ سویرے تے چاڑو دے وچ مسیت ایک مسجد دے ایک تیرے میرے اندر مسی دے دے لے اوکے بچ جی؟ بھی کبھی چالو دے رہا اس میں حسد ہے کینا ہے بغض ہے اناد ہے نفرت ہے گناہ کی محبت ہے گانے سننے کی محبت ہے وی سی آر دیکھنے کی محبت ہے نماز روزے سے نفرت ہے کیا دوست تفر اللہ اس میں کفر ہے شرک ہے بدت ہے زور فرماتے جب دل سے آ ہو جائیں اللہ کا ذکر کرو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو دل صاف ہو کے یوں چپکے گا جیسے شیشہ چمکتا اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ فرماتے محبوبہ اعلان فرما دو جو پریشان ہیں ان کو آسان سا نسخہ بتا دو میرا ذکر کرو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی سکون قلب نصیب ہو جائے گا اللہ فرماؤ فریدا ستیا جاگ سویرے تے چاڑو دے وچ مسیح اس مسیح سے مراد کیا اور میرے پیر سلطان لال بن حضرت سلطان بابو رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ دل دریا سمندروں ڈونگا پنجابی سمجھ دل دریا سمندروں ڈونگا تے کون دلا دیا جانے دلوں کی جاننے والا کون لیکن پاکستان کے مشرقوں نے سلطان راسدین کے کلام کی بھی مخالفت کی اور نے کہا شہباز کرے پرواز سے جانے راز کھلا دے انا لائے ونا وہ علیم بھی ذاتی سدور کا ترجمہ کرتے میرے پیر سلطان العالمی دل دریا سمندروں ڈونگا کون دلا دیا جانے ہوں سبحان اللہ اندر اندر بیڑے جھیڑے مہانے میرے لاہور دس محرم کو دو آدمی جائیں ایک نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک نے کالے کالے کپڑے والا کہنے لگا یار تین شرم ہونی چاہیے حسین دے کام تو اج بھی کالے کپڑے نہیں پائے چٹے کپڑے پائی کرنا ہے ایک ہی وہ کہنا چل یار کپڑے کا کی دل کالا ہونا چاہیے کپڑے کا کی میرے پیر سلطان حضرت سلطان باہو سلطان کے کہہ لو رحمت اللہ آپ فرماتے کہ دل کالے کو مو کالا چنگا لاکھ روپے کا شیر دل کالے کو مو کالا چنگا کہ جے کوئی اس نو جانے ابو جال کا منہ حسین تھا دل مل کے ابو لال کا منہ حسین تھا دل اس بادشاہ کے منہ حسین تھے دل اور حفظے کا کالا بلال ہے کہہ دو نا سبحان اللہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں لب موٹے ہیں ناک موٹا ہے رنگ کالا دانت چوڑے کرتا پھٹا ہوا تار تارے لیکن مصطفیٰ کا یار ہے اے بلال لبئی کا یا رسول اللہ رات کہاں سے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے گھر سویا ہوا تھا فرمایا نہیں رات میں میرا ہاتھ پہ گیا جب جنت میں میں نے نبت والا قدم رکھا تو میرے پہلے کسی کے جوتوں کی آواز آ رہی تھی میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے جنت کی سیر کر رہے ہیں ارد کیا کا یہ آپ کا سے کا کالا بلال جا رہا بلال کون سی عبادت کرتے کہ مجھ سے پہلے پہنچ گئے سیدنا حضرت بلال اب رضی اللہ ہوتا آپ باندھ کے عرض کیا کہ درف شان نے تیری قطروں کو دریا کر دیا ہے سبحان اللہ بہت شان تھک تو نہیں گا جو تھک گیا ہاتھ کھڑا کرے پوچھا نے اس لیے پوچھا تھک تو نہیں کہ باقی آپ تھک گئے بھائی مجھے میرا بس ہوں پھر انشاءاللہ شاء صحیح پہلے پانچ سال کے بعد ہوں اب دس سال کے بعد آؤں گا ان شاء اللہ تھک گئے ہیں بلند آباد کے میں سے شانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا اور خود نہ کے جورا پر اوروں کے آدی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا دعا فرمائی اللہ سیدنا بلال حقی رضی اللہ تعالیٰ کے عمشے قدم پہ چلنے کی توفیق ادا فرمائے دور نکل گیا میں عرض کر رہا تھا کہ مشرق اور مومن میں یہ فرق ہے مشرق کا عقیدہ بھی کچا یقین بھی بولو مومن مباحد کا عقیدہ بھی پکا یقین بھی سیدنا ادنا زکر السلام کھڑے ہیں رو رو کے دعا کرے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے توحید ڈاٹ کام تیرے گھر میں کھڑا ہوں اے مریم عمرہ سرام کو بے موس میں عطا کرنے والے مجھے بڑھاپے میں بھی بیٹا عطا فرما دے کہیں یار یا رب جلیل یہ کون ہے محراب میں کھڑا ہو کے رو رو کے دعائیں کرنے والا یا اللہ تیرا پیغمبر سید زکریا علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں یا اللہ بیٹا فرما جاؤ میرا اسلام بھی دے دو اور بیٹے کی بشارت بھی سنا دو یا زکریا اللہ نبشرو کا بھی غلام اے پیارے پیغمبر زکری علیہ السلام آپ کی دعا کو میں نے قبول کر لیا یا میں اپنی جناب سے تجھے بیٹا دیتا ہوں دنیا اپنے بیٹوں کا نام آپ رکھتی ہے میں نے تیرے بیٹے کا نام ارشم اللہ پہ یا خود رکھ دیا ہے لم قبل سمیا آج تک ایسا بیٹا بھی نہیں دیکھا ہوگا ایسا نام بھی نہیں سنا ہوگا اگلی بشارت بھی سن لیجیے جی اللہ فرمائیے علیہ السلام جی اللہ فرمائیے یا بیٹا تیرا ہوگا نبی میرا ہوگا بیٹے بیٹیاں دینے والا کون اور بلند آواز سے عقیدہ پکا کر لیں یقین پکا کر لیں عقیدہ پکا کر لیں یقین اسی لیے بتی کہتے ہیں تبلیغی جماعت میں نہ جایا کرو کہ جو تبلیغی جماعت میں چلا جاتا ہے اس کا عقیدہ بھی پکا ہو جاتا ہے اس کا یقین بھی ہاں تو یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو کس نے بتائی جناب محمد الرسول بلند سے اور بلند آواز سے یہ ہمیں توحید کس نے سکھائی نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑو لا وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے مل کے ذرا پڑھو وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا خدا کے سوا کوئی وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی میرے آقا کائنات کے آقا آقا ہے تو جہاں جناب محمد الرسول اللہ مل کے ذرا صلی ہو علیہ وسلم آپ کا سر زخمی ہوا توحید کی خاطر کہہ دو بے شک آپ کا چہرہ زخمی ہوا توحید کی خاطر آپ کے دان شہید ہوئے توحید کی خاطر آپ کو پتھراؤ کیا گیا توحید کی خاطر میرے آقا کے اوپر اوجری پھینکی گئی توحید کی خاطر کوڑا پھینکا گیا توحید کی خاطر آپ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے توحید کی خاطر آپ کے راستے میں گرے کھودے گئے توحید کی خاطر اور میرے جامعہ مسجد والو عالم آباد والو اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا میرے آقا کی پیاری بیوی سیدہ طاہرہ اما اماشی کا مل کے کہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر منافقوں نے تہمت لگائی توحید کی خاطر تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ کہتے تھے لوگوں لا خدا کے سوا کوئی لیکن میرے آقا نے آپ کے آقا نے ہمیں یہ سبق دیا خیال کرنا خیال کرنا بچ کے رہنا ان کے خلاف لڑنا نہ بلکہ ان کے لیے دعا کرنا میرے آقا سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا زخمی ہے بے ہوش ہو کے گر پائے صحابہ نے رد کیا یا رسول اللہ بد دعا فرمائے میرے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے بد دعا کرنے کے لیے صحابہ سمجھے حضور بد دعا کرنے لگے لیکن ہو نبی اور بد دعا کرے یہ نبی کی شان کے لائق حضور یو آتا ہے سنا فرمایا ہوں مجھے قومی ان ہم لایا اے اللہ یہ پتھر جو مار رہے ہیں ان پہ عذاب نازل نہ کرنا ان کو ہدایت عطا کرنا مجھے یقین ہے اگر آپ ہدایت دیں گے جو پتھر مارنے والے ہیں ان کی اولاد میں محمد کی غلامی اختیار کرے گی پھر آپ نے دیکھا پتھر مارنے والے دنیا سے چلے گئے ان کی اولاد آج تک حضور کے غلام بنے بیٹھے ہیں اللہ السلات اسلام ساری دنیا سے اعلیٰ کہہ دو سبحان اللہ انسانوں سے جس کا کیتا بلند سے حضور سارے انسانوں سے سارے جنات سے اعلیٰ سارے فرشتوں سے چاند سورج ستاروں سے اعلیٰ زمین آسمان سے اور بلند سے ساری فرش والی مخلوق سے اعلیٰ آسمان والی مخلوق سے عرش سے لا سے قلم سے کرسی سے میرے خالق کی ساری مخلوق سے اور بلند اور جہاں میرے آقا نے نبوت والا قدم رکھا آج پندرہویں صدی شروع ہے آج تک وہاں غاروں سے حضور کی نبوت کی خوشبو آ رہی ہے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات آج تک وہی سہار ہوئی جہاں جہاں گزر گیا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے اعلیٰ میرے آقا اتنے اعلیٰ جامعہ مسجد عالم آباد والوں میں یوں اشارہ کروں آپ ایب سمجھے آپ اشارہ کریں دنیا ایب سمجھے میرے آقا یوں اشارہ کر دیں چاند کے دو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں میں آپ کو دنیا نفرت کرے میرے مصطفیٰ کا لابے دار علی المرتضا کی ڈوبتی ہوئی آنکھ میں لگ جائے اللہ شفا عطا فرما دے ابھی بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں کی پہ جہاں سانپ نے ڈنگ مارا پیغمبر کا لابے دان اس زخم پہ لگ جاتا ہے زہر ختم ہو جاتی ہے درد ختم ہو جاتا ہے زخم کو شفا ہو جاتی ہے حاجی صاحبان سے پوچھ لیجئے مکہ مکرمہ کے بعد پندرہ میل پہ آج بھی وہ کنواں موجود موجود ہے جس کا پانی کروا تھا حضور نے اپنا لابے دان کروے کنویں میں ڈالا آج تک وہ میٹھا کنواں بنا ہوا ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے ان کی نظروں سے سارے کن کی نظروں سے آواز سے بلند آواز سے حضور کے قدموں میں آئے تو صرف ابو بکر صرف ایک مکے کا تاجر ایک قریشی خاندان کا فرد کوئی حیثیت نہیں لیکن جب حضور کے جوتوں کے ساتھ جڑ گیا وہ ابو بکر صدیق کے اکبر بن گئے سبحان اللہ I عمر قاتل بن کے جب حضور کے قدموں میں آ کے ڈیرے لگا دیے وہی عمر جو قاتل تھے اب فاروق اور اتنی شاموں والے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہیں زلزلہ زلزلہ آ آ گیا گیا کیا بیٹھے میرے عمر رضی اللہ تعالی نے زمین پہ کوڑا مارا پھر میں اور زمین کیوں حرکت کر رہی ہے کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا ٹھہر جا اتنا کوڑا مارنا تھا زمین ٹھہر گئی آئے تو قاتل بن کے آئے جب حضور کے قدموں میں بیٹھے تو فاروق اعظم کہلائے اور پھر اتنا اللہ نے روک دیا فرمایا او دریا نیل <laughs> تو اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے اپنی مرضی سے بند ہوتا تو بند رہے ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں اگر تو اللہ کی مرضی سے چلنا اور بند ہونا اللہ کی مرضی سے میں عمر تجھے حکم دیتا ہوں چل اس دن سے لے کر آج تک پھر وہ کبھی خوشک نہیں ہوا پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ان کی نظروں سے سارے ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے ان کے طلبوں کا دھومن ستارے بنے ان کے طلبوں کا دھومن ستارے بنے ان سے جلوے سارے کے سارے بنے مجھ کو ان کے رکے کی قسم all things. آپ کے قدموں میں جو آیا رنگا گیا آئے تو عثمان ہے کہہ دو سبحان اللہ اور بلند آباد سے آئے تو عثمان ہے لیکن جب حضور کے ساتھ جڑے تو عثمان غنی ذن الرحم کہلائے جامع القرآن بنے اور اللہ کے پیغمبر نے سنا تامل الحیال ایمان عثمان ابن عفان او لوگوں دنیا کے اندر اگر کوئی تم نے ایمان اور حیا میں کامل دیکھنا میرے عثمان غنی کو دیکھ لو بلند آباد سے کہہ دو سبحان اللہ کہاں امام عثمان غنی علماء بیٹھے ہیں قاضی صاحب بیٹھے ہیں مولانا فضل اگ مولانا یوں بیٹھے علماء کا مجمع ہے ان سے پوچھئے رب الجلال کی قسم اس ترتی پہ حضرت عثمان غنی کے سوا کوئی اور ایسا امتی نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر نکاح میں آئی ہوں سوائے سید عثمان غنی کے سوائے سید عثمان غنی کے آئے تو علی ہیں چھوٹے سی ہیں آنکھوں میں درد ہے لیکن جب حضور کے قدم قدموں میں آ کے بیٹھ گئے تو قربان جاؤں رب کعبہ کی قسم وہ علی حیدر کرار بن گئے اسد اللہ الغالب بن گئے آج دنیا کہتی ہے سنی اہل بیت کو نہیں مانتے سنی علی کو نہیں مانتے میں کہتا ہوں سنیوں کی نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھنے میرے ساتھ مل کے پڑھی اللہ صلی علی محمد والا سے والا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم والا بلند سے والا آل ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ بارک کال محمد والا آل محمد کما بارک کالا ابراہیم والا آل ابراہیم ان کا حمید مجید الحمد للہ سنی صحیح مانا دمانا کے اندر اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلنے والے ہیں کہہ دو الحمد للہ اور آواز سے میرا اور آپ کا رب کون ہے آہستہ نہیں بلند سے آہستہ نہیں بلند آباد سے میرا اور آپ کا نبی کون ہے بلند آباد سے جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو اللہ نے کتاب کون سی عطا فرمائی اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے خدا بھی آلہ مصطفیٰ بھی اعلیٰ قرآن بھی اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے اور ہمیں کلمہ کیا ملا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی آلہ کہہ دو سبحان اللہ ہماری ہماری عبادت گاہوں کا نام کیا ہے بلند آواز سے ذرا اور دنیا کی نماز دنیا کی نماز اور ہماری نماز اور لوگوں کی اذان اور ہماری اذان لوگوں کی اذان خیالی سنیوں کی نماز اذان بلالی کہہ دو سبحان اللہ بلند آباد سے شیعہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی البلی اللہ وسیع رسول اللہ وقلی و خمینی روح اللہ ان کا کلمار ہمارا کلمہ ہمارا قرآن کتنے سواروں کا ان کا قرآن کتنے سواروں کا اور بلند آباد سے ہمارے رب کا نام کیا ہے بلند آباد سے ذرا اور شیعہ ذرا کہتے علی انلا کل شہین قدیٰ علی ہر شہ پہ قادر ہے اور انسان ہمارے نبی کا نام کیا ہے شیعہ کہتے جبریل بھول کے حضور کے گھر چلے گئے جبریل بول کے حضور کے گھر چلے گئے اصل حق نبوت کا علی کا تھا ہماری اذان اور ان کی اذان ہمارا وضو کہاں سے پہلے سنجا کرتے ہیں اگر کسی نے کرنا ہو ٹھیک ہے پھر ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں پھر پھر ناک میں پانی پھر منہ دھوتے پھر بازو پھر مسا کرتے پھر اور قربان جاؤں جو سیابا کے دشمن ہے رب نے ان کی عقل پٹھی کر دیتی پہلے پیر تھوڑے نے پھر نہیں پیر پھر مسا کرتے ہیں پھر بازو دھوتے ہیں پھر منہ دھوتے ہیں میں نے کہا جناب صاحب نقوی صاحب کہاں جا رہا ہے استنجا کرے ہوں وضو پہلا بولو وضو پہلا استنجا بولو قرآن کیا کہتا ساری کو بس ساری کا تو پھکتا ہوا دیا ہما کملی والے کوئی چور چوری کرے مرد ہو عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو ہاتھ کہاں تک ہے بولو گوٹ تک ٹھیک ہے کس ساتھ حکیم صاحب کو مریض ہے حکیم جی ہاتھ دکھاؤ اچھا دے ہاتھ کتنے تک بولو زمیندار ہاتھ کوئی تک کیا خیال ہے کوئی زمیندار بیٹھے تھوڑے کھیت بوتنا اپنا ہو گئے پٹھے پٹھے لے کے ایسے اچھا، تک کپڑے والے لا پہ تو تک کپڑے دکان ہے کہ نہیں سارے کدے ہسے نے ایک گاد دو گاد بعد میں کیا اتو کٹو چور نہ وہ بانس نہ بجے شیا کہ نہ اتو نہ کٹنا یہ سارے ٹوٹ لے پھر بوے پتا لگ جائے گا سپاہی سے باہر مزدور ہاں؟ بعد میں کیا نہیں اتو کٹو تھی تو لیکن جہاں حضور دور اندر یا بات جہاں عمل ہویا وہ چپا صرف چپا کٹو سڈے چور بہت نے ہندوستان چال کر چپا کٹو میں چپا کر تو پچھے کی رہ گیا جا فری ہے فکا جافری پڑھ لینا فکا جافری ہے ایک فکا جافری ہے جو سردیاں آدی نہیں سردیاں تو شیعہ مذہب دے وچ ہے کہ تسی اگر پانی ہے ٹھنڈا ہے یا ویسے پانی میں اس کرنے کی ضرورت ہے تھوک لا لو شیعہ بھی مذہب ایک فکا جافری ہے کہہ لو اج تک فر اسی طرح اللہ اللہ جس کے سینے میں اور دل میں کیا باقی عظمت نہیں رب نے ان سے قرآن چھین لیا نماز چھین لی کہہ دو استغفر اللہ جس سے اللہ ناراض ہوئے اس سے مسجد چھین کے ایمان بگاڑا دے دیا اذان بھی چھین لی قرآن بھی ایک ہی رہ گیا میں نے کہا یہ کیوں کہہ رہے بس اب یہی ہے اور کچھ نہیں رو صبح رو دوپہرے رو شام رو رات رو میں تمہیں رو تو منع نہیں کرتا اس واسطے اللہ کے تعالی رسول کے کہنے کے مطابق تھی نہیں روکے تو میرے کہنے سے روکا کہ نہیں روو رج رج روو جدو سامو رنده سامو خوابتی رنده سامو رکھو تے